السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر فور ٹو ٹو چار سو بائیس عبرت کی باتیں ہیں نصیحتیں ہیں دھیان سے سنیے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درست پڑھ لیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسا علیہ السلام کے فیک کیا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علیہ السلام کے صحیفے یعنی جو ان پر کتاب نازل ہوئی تھی صحیفے نازل ہوئے تھے ان میں سب عبرت کی باتیں تھیں مثلا ان کے صحیفوں میں یہ لکھا ہوا تھا نمبر ایک مجھے اس آدمی پر تعجب ہے جسے موت کا یقین ہے اور وہ پھر بھی خوش وہ پھر خوش ہوتا ہے نمبر دو مجھے اس آدمی پر تعجب ہے جسے جہنم کا یقین ہے اور وہ پھر ہنستا ہے نمبر تین مجھے اس آدمی پر تعجب ہے جسے تقدیر کا یقین ہے اور پھر وہ اپنے آپ کو بلا ضرورت تھکاتا ہے نمبر چار مجھے اس آدمی پر تعجب ہے جس نے دنیا کو دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ دنیا آنی جانی چیز ہے ایک جگہ رہتی نہیں اور پھر مطمئن ہو کر اس سے دل لگاتا ہے نمبر پانچ مجھے اس آدمی پر تعجب ہے جسے کل قیامت کے حساب کتاب پر یقین ہے اور پھر بھی وہ عمل نہیں کرتا غفلت میں غفلت میں رہتا ہے یہ مضمون بکھرے موتی جل چار صفحہ سو پر میں نے لکھا ہے اور اوپر کی کتاب کے حوالے وہاں دیکھ لیجئے نصیحت کی چیز ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو وہی ایک جملہ یاد رکھنا اپنے آپ کو ایک کے حوالے کر دو تو وہ ایک ایک ایک کو ہمارے حوالے کر دے گا اس لیے نصیحتوں پر عمل کیجیے اب جو ہے میرے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے حسب اللہ ونعم الوکیل یہ قرآن شریف کی آیت ہے علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی بہت پریشان حال ہو یہ حدیث میں نہیں ہے لیکن بہت علماء نے لکھا ہے اسے اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جو بہت پریشان ہو آگے پیچھے گیارہ گیارہ مرتبہ درست شریف اور درست شریف میں جون سا بھی سیغاب استعمال کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں اور پھر یہ جملہ حسب اللہ ون عمل وکیل ہزار مرتبہ پڑھ لے اور اس کے بعد دعا مانگے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کے دعا قبول ہوگی اور اللہ اس کے نامناسب حالات کو اچھے حالات سے بدل دے گا انشاءاللہ اللہ اب جو ہے تحجد کا وقت ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تو ہر فرد امت کو دین کا دائی بنا دے اور ہر فرد ہر فرد امت کو تیرے دین کے لیے قبول فرما اور اے اللہ اس امت کو باطل کے نرغوں سے تو نجات دے اے اللہ اس امت کو باطل کے نرغوں سے نجات دے اور اے اللہ موت کے موت کے بعد کے ہلاکتوں سے تو ہم سب کی حفاظت فرما اور اے اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو کمال ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما اللہ عمر حسن الخاتمہ اللہ تعالی سے روزانہ اچھے خاتمے کی دعا مانگا کیجئے زندگی پر بہت کام کیا لیکن خدا نخواستہ اگر خاتمہ برا ہوا تو یہ آدمی ہلاک ہو گیا اس لیے اصل ہے حسن خاتمہ اللہ تعالی سے حسن خاتمہ کہ اللہ جب بھی دنیا سے جانے کا وقت آئے کمال ایمان پر تو ہمارا خاتمہ فرما امیجز بنانے والے امیجز بنا لیں حسب اللہ ونعم وکیل اور ہمارے ریاض القرآن کا جو ترجمہ ہے جس ترجمانی میں کر رہا ہوں جس کا نام ہے ریاض القرآن الحمد للہ پندرہ ساڑھے پندرہ پارے تک پہنچ چکا ہوں اس لیے اس سے جو ہے ترج... اس... وہ ترجمہ لے لیں اور ڈال دیں ایک ہزار مرتبہ پڑھنا ہے اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا و الحمد لله رب العالمين